حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف ایک جماعت کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھے اور کسی طرف چلے گئے پھر آپ نے ہماری طرف واپسی میں بہت تاخیر کر دی تو ہم ڈر گئے کہ کہیں ہمارے بغیر آپ کو کوئی گزن نہ پہنچائی جائے اس پر ہم بہت گھبرائے اور آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے سب سے پہلے میں ہی گھبرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلا یہاں تک کہ میں انصار کے خاندان بنو نجار کے چار دیواری یعنی فصیل سے گھرے ہوئے ایک باغ تک پہنچا اور میں نے اس کے ارد گرد چکر لگایا کہ کہیں پر دروازہ مل جائے لیکن مجھے نہ ملا اچانک پانی کے گزرگاہ دکھائی دی جو باہر کے کنویں سے باغ کے اندر جاتی تھی ربی آپ کی چھوٹی سی نہر کو کہتے ہیں میں لومڑی کی طرح سمٹ کر داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا آپ نے پوچھا ابو ہو میں نے عرض کی جی ہاں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تمہیں کیا معاملہ درپیش ہے میں نے عرض کی آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے پھر وہاں سے اٹھ گئے پھر آپ نے ہماری طرف واپس آنے میں دیر کر دی تو ہمیں خطرہ لائق ہوا کہ اب ہم سے کاٹ نہ دیے جائیں اس پر ہم گھبرا گئے سب سے پہلے میں گھبرا کر نکلا تو اس باغ تک پہنچا اور اس طرح سمٹ کر اندر گھس آیا ہوں جس طرح لمڑی سمٹ کر گھستی ہے اور یہ دوسرے لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہو رہا اور مجھے اپنے نالین یعنی جوتے عطا کیے اور ارشاد فرمایا میرے یہ جوتے لے جاؤ اور اس چار دیواری کی دوسری طرف تمہیں جو بھی ایسا آدمی ملے جو دل کے پورے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو اسے جنت کی خوشخبری سنا دو سب سے پہلے میری ملاقات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوئی انہوں نے کہا ابو حریرہ تمہارے ہاتھ میں یہ جوتے کیسے ہیں میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ہیں آپ نے مجھے یہ نالین یعنی جوتے دے کر بھیجا ہے کہ جس کسی کو ملوں جو دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو اسے جنت کی بشارت دے دوں عمر رضی اللہ عنہ نے میرے سینے پر اپنے ہاتھ سے ایک ضرب لگائی جس سے میں اپنی سورینوں کے بل گر پڑا اور انہوں نے کہا اے ابو حریرہ پیچھے لوٹو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عالم میں واپس آیا کہ مجھے رونا آ رہا تھا اور عمر رضی اللہ عنہ میرے پیچھے لگ کر چلتے آئے تو اچانک میرے عقب سے نمودار ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے ابو حریرہ تمہیں کیا ہوا میں نے عرض کی میں عمر سے ملا اور آپ نے مجھے جو پیغام دے کر بھیجا تھا میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے میرے سینے پر ایک ضرب لگائی ہے جس سے میں اپنی سورینوں کے بل گر پڑا اور مجھ سے کہا کہ پیچھے لوٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم نے جو کیا اس کا سبب کیا ہے انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو کیا آپ نے ابو حریرہ کو اس لیے نالین دے کر بھیجا تھا کہ دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والے جس کسی کو ملے اسے جنت کی بشارت دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی تو ایسا نہ کیجیے مجھے ڈر ہے کہ لوگ بس اسی شہادت پر بھروسہ کر بیٹھیں گے انہیں چھوڑ دیں کہ وہ عمل کرتے رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو ان کو چھوڑ دو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو سنتالیس